صف آرا سب شور مل ہیں صف آرا سب شور مل اور دل میں خود سجاتے ہیں صف آرا سب شور مل اور علم خود سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مل کے کہیں ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر میں خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آغم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے سب آرا سب و ملک ہے سب آرا سب و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں اور خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے ہے آج پلک روشن روشن ہے آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج تارے بھی جگمگ جگمگ ہیں تارے لگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے اور قربان میں شانو امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر میراج کا مجدہ سناتے ہیں جبری میں امی حاضر ہو کر میراج کا مجدہ سناتے ہیں اور ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر میں مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل ریل برات کر کے جبریل ریل برات کر کے پھر دو سے بری سے لے آئے پھر دو سے بری سے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی میرے راج کو دولہا جاتے ہیں ایک دھوم ہے ہر شم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے خلد کا جوڑا دے بے بدن ہے خلد رحمت کا سجاتے ہیں راسل پر رحمت کا سجاتے ہیں راسل پر ہے رحمت کا سجا تیرا سر پر کیا ہو سہانا ہے منظر کیا ہو سہانا ہے منظر کیا ہو سہانا ہے منظر میں راج کو دولا جاتے ہیں کیا خوب سہانا کا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا زر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر میرا کو ڈنا جاتے ہیں ہے خوب فضا میں کی میں کی ہے خوب فضا میں کی میں کی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہر سمت سما ہے کو دلہ جاتے ہیں ہر سما ہے نورانی ہر سم سما ہے نورانی میراج کو دونا جاتے ہیں یہ بھی سو اللہ اللہ یہ بھی سو اللہ یہ جو کمال اللہ اللہ یہ کمالی سو جلا اللہ اللہ یہ سو جلا اللہ اللہ یہ جو کمال اللہ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 کو دلہا جاتے ہیں میراج کو دلہا جاتے ہیں دیوانو تصور میں دیکھو دیوانو تصور میں دیکھو دیوانو تصور میں دیکھو اسرا کے دلہ کا اسرا کے دولہ کا جلوا دیوان تصور میں دیکھو دیوا تصور میں دیکھو دیوا تصور میں دیکھو اسرا کے دونا کا جلوا اسرا کے دونا کا جلوا جھرمٹ میں ملائک دے کر جرمٹ میں ملا ایک دے کر جرمٹ میں ملا ایک لے راج کا بنا دے ہے جرمٹ میں ملا ایک لے کر جھرمٹ میں ملا ایک لے کر نے جھرمٹ میں ملا ایک لے کر نے جھرمٹ میں ملا ایک لے کر نے جھرمٹ میں ملا ایک لے کر نے میرا جاتا بناتے اقسام میں سوا جبرین بہ کہیں تک بھی نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا بنا سر ہوگا جب دودھ بنا سر وہ ہوگا اسی من ہوگا جب جدو بنا دل بنا جج بنا دل بر ہوگا او شاک تصور کر کر کے اوشا تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اوشا تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں شان سعادت ہے خالق نے عطا کی سعادت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو وش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو وش کھا جاتے ہیں جب ایک ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو غش کھا جاتے جبریل ٹہر کر سدرا پر بولے جو بھرے ہم ایک قدم جبریل ٹہر کر سدرا پر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 جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوا بھی دیکھا اللہ کا جلوا بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں اللہ کا جلوا بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں میرے کی شب کو یاد رکھا میرے راج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میرے کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم آتا اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں آتا اسی امید ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ایک دھوم ہے آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں میرا جی کو دونوں جاتے ہیں میرا جی کو دونہ جاتے ہیں